تیسری سند سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور پھر افطار کرنے تک جس قدر چاہتے میرے چہرے کے بوسے لیتے حدیث نمبر سینتیس سو اٹھتر مصنف احمد